حضرت اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں صبح کی نماز میں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سینتیس